تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو سفر ایمان و یقین انجام عمل لکھ شام ہسی آغاز سفر ایمان و یقین انجام عمل لکھ شام ہسی بن دیکھے حسن کی منزل کو یہ رستہ پیارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارے کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو رستا ہی یہاں خود منزل ہے ٹھو کر ہی یہاں ایک حاصل ہے رستا ہی یہاں خود منزل ہے ٹھو کر ہی یہاں ایک حاصل ہے سود زیا گننے کس نے ہے پکارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو ان راہوں میں پھر دو سے بری ان گلیوں میں جنت کے مکی ان راہوں میں سے بری ان گلیوں میں جنت کے مکی ان تیکھے الجھے رستوں میں ہے کون سپارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک آگ ہے حاضر کی سمجھے ہے جسے گلزار سبھی ایک آگ ہے اسر حاضر کی تم ہی تم گزرے ہی نہیں اب قصہ سارا کیا تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو اے پیسے اثر جو کالج میں چھ چار جماعتیں پڑ بیٹھے پیسے اثر جو کالج میں چھ چار جماعت فتن کشو رنگ ہنا خوں کا فوارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا طوفان کا دھارا کیا جانو تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا موج سبا طوفان کا دھار